حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنا چاہے تو چاہیے کہ جلد ہی کر لے سننے ابو داود حدیث نمبر 1732